حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں کرو یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں کرو یعنی سبحان ربی الاعلی کہا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر 869